زہیر نے بیان کیا کہا ہم سے یاہیا نے جو سعید کے بیٹے ہیں کہا کہ میں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ میں نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6984